عبد الرزاق نے کہا ہمیں سوری اور معمر نے اسماعیل بن امیہ سے اسی سنت کے ساتھ ابن مہدی اور یحییٰ بن آدم کی حدیث کی طرح بیان کیا البتہ انہوں نے تمر یعنی کھجور کے بجائے سمر یعنی پھل کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستر